عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہدیہ اور تحفہ میں آئیں تو وہ واپس نہیں کی جاتی ہیں تکیے دہن اور دودھ دہن تیل سے مراد خوشبو ہے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو نوے یہ حدیث صحیح ہے